میرے پاس بلال شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے جو اس زلیل دنیا میں جینا نہیں چاہتے جو رب کے ہاں شہادت کا تاج پہننے کے لیے دن رات پاگلوں کی طرح دعائیں کر رہے ہیں میرے پاس آفاق شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ہمارے پاس خولا جیسی بہنیں خدا نے دوبارہ دے دی ہے دی ہے کل تک امت کا نوجوان بزدل تھا اب شہادت کا طرف گار ہے کل تک امت کا نوجوان سین کے باہر کھڑے ہو کر ننگی عورتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا مگر آج کا نوجوان الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں عورتوں کو چھوڑ کے جنت کی ہوڑوں کا مشتاق بن چکا ہے رب کی زیارت کا مشتاق بن چکا ہے ہمارا کل تک کا نوجوان مگر آج کئی نوجوان رب سے عشق کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اسلام و قرآن سے محبت کرتے ہیں جس قوم میں یہ چنگاریاں موجود ہوں جس قوم میں ایسے نوجوان موجود ہوں وہ اپنے قرآن کو نہیں جلوایا کرتی وہ اپنی مسجدوں کی توہین برداشت نہیں کیا کرتی ہم بھی توہین برداشت نہیں کریں گے سدھا حملوں کا طوفان ہوگا